یہودیوں نے سہیونی تحریک کے نتیجے میں ترکی اور ترکی سے متعلق ممالک کو نشانہ بنانا شروع کیا کمزور کرنا شروع کیا انیسویں صدی کے آخری سال تھے کہ ہرزل نے سویزرلینڈ میں ایک عالمی کانفرنس منعقد کی اور یہ طے کیا کہ فلسطین کو یہودیوں کے وطن کے طور پر اختیار کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ کوشش ہرزل کی طرف سے سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کے دربار میں اس کی کی گئی کہ فلسطین کی سرزمین کا کوئی خطہ یہودیوں کی آبادی کے لیے دے دیا جائے لیکن ترکی کا وہ مرد غجور و باہمیت ایسا انسان تھا جس نے کو نکال باہر کیا کیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جا زمین کا ایک ایک چپ چپا انچ بھی میں تجھے نہیں دے سکتا تجھے اگر زمین مل سکتی ہے تو میری لاش پہ مل سکتی ہے اور اس کے بعد پھر سازشوں کے وہ جال بنے گئے کہ یہودی ہی یہودی شخص کے ذریعے سلطان عبد الحمید ثانی عثمانی کو گرفتار کر کے جیل میں بھیجا گیا جس کا جس جیل کا جیلر بھی یہودی تھا اور یہ سارے کام کرنے والا وہ منافقوں کا ٹولا اور یہودی آبادی کے مسلم نما دشمنوں کے ایجنٹوں کا لیڈر مصطفیٰ کمال تھا وہ مجرم وہ قاتل وہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ زہرناک ناگ وہ ممت مسلمہ کا ناگ اور اجدہ جس نے خلافت عثمانیہ کے زوال کا فیصلہ کیا اور انیس سو چوبیس میں اعلان کر دیا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جا رہا ہندوستان اس وقت چیخ رہا تھا محمد علی جوہر اور ان کی والدہ بی اما دورے کر کر کے کہہ رہی تھی کہ جان بیٹا بیٹا خلافت میں دے دو بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ بھی دے دو ہندوستان کی گلیاں اور سڑکیں اس وقت خلافت کی آواز لگا رہی تھی جب مصطفیٰ کمال جیسا مجرم و کمینہ خلافت کا قتل کر رہا تھا اور اسی مصطفیٰ کمال کے ایجنٹ مصر کا صدر عبد الناصر اور عراق کا صدام اور شام کا حافظ الاسد اور حجاز کا شریف حسین اور وہ تو بات کے تھے حجاز کے شریف حسین سے جو ایجنسی کھولی گئی حجاز کی سرزمین میں انگریز انگریزوں کی ایجنسی جو کھولی گئی اس نے انگریزوں کو عراق حوالے کیا اور فلسطین حوالے کیا اور شام فرانسیسیوں کو حوالے کیا اور لیبیا اٹلی کو حوالے کیا اور الجزائر فرانس کو حوالے کیا سائکس پیکوٹ معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کے ذریعے جو انیس سو سترہ میں ہوا اور انگریزوں کی فوجیں شہر القدس میں داخل ہوئیں اور صلاح الدین کی قبر پر دمشق میں پہنچ کر جنرل ایلمبی نے پیر سے ٹھوکر ماری اور کہا لے صلاح الدین ہم پھر واپس آ گئے اور سلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا یہ انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل کی وہ کہانی ہے جس نے ایک نئے عالم عربی کو وجود عطا کیا یہ عالم عربی پہلے فرانسیسیوں اور انگریزوں کی ٹاپوں اور جوتوں کے نیچے مسئلہ گیا اور جب ان کے مقابلے کے لیے قوم اٹھی تو پھر ان چالاکوں اور ایاروں نے اسی قوم کے منافق طریقوں کو اختیار کر کے در پردہ پوری سازش کے ساتھ ان کو حکومتیں سوپ دی اور وہ بظاہر برطانیہ چلے گئے اور فرانس چلے گئے لیکن آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ممالک اور ان ممالک کی وہ تنظیم جس کو عرب لیگ کا نام دیا گیا عرب لیگ عرب لیگ عرب کے منافقوں بو جہلوں بو لہبوں لادینوں بد کرداروں اور عیاشوں کی وہ تنظیم ہے جس نے مسجد اقسا کا سودا کیا جس نے فلسطین کو بکوایا اور جس نے اخوان کے مجاہدین کو انیس سو اڑتالیس میں انیس سو سینتالیس میں شہر فلسطین کی سرزمین پر جہاد سے روکا جس نے عز الدین القسام کو انیس سو پینتیس میں شہید کروایا یہی وہ تنظیم اور اس کے ماننے والے عرب کے وہ ایجنٹ اور انگریزوں کے غلام اور اس امت کے بدترین منافق ہیں جنہوں نے کبھی بھی فلسطین میں جہاد ہونے نہیں دیا جنہوں نے عرب فوجوں کو ناکام کیا جنہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے فلسطین کی سرزمین پر جہاد کا ارادہ کیا یا جہاد کی تحریک چلائی ان کو جیلوں میں سڑوا دیا ان کی تنظیموں کو توڑ دیا ان پر بین لگا دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک طرف سب سے بڑے مجاہد عز الدین قسام کو سن پیتیس میں لیا پھر انہوں نے اسی جرم میں حضرت حسن البنہ کو اور حضرت حسن البنہ کو انیس سو انچاس میں شہید کیا پھر یہی وہ مجرم ہے جو اسی جرم میں کہ فلسطین کی آزادی کی آواز اٹھانے والے اور فلسطین کو یہودیوں کے پنجے سے نکالنے والے جو جو اٹھتے رہے انیس سو ستاسی میں جو تحریک حماس کی اٹھائی گئی اور شیخ احمد یاسین نے جس کی ترجمہ ترجمانی کی دو ہزار چار میں ان کو شہید کر دیا گیا ان کے نائب شیخ عبدالعزیز رنتیسی کو دو ہزار پانچ میں شہید کر دیا گیا اور ظاہر ہے کہ اٹھاون اسلامی ملک یو این او کے ابلیس شورا ابلیس کی مجلس شورا میں بیٹھ بیٹھ کر شرابیں پی کر راتوں کو عیاشیاں کر کے اسرائیل کے تحفظ کا کام کرتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انیس سو سڑسٹھ میں جو جنگ مصر و اسرائیل کے درمیان ہوئی اور شام کے کے درمیان تو اسرائیل کے جہازوں نے شام اور مصر اردن کے ہوائی اڈوں کو چند منٹوں میں تباہ کر دیا اور ایسی ذلت آمیز شکست مصر کی ہوئی کہ مصر کی قومیت اور لادینیت کا جنازہ نکل گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ وقت کے ایجنٹ یہ صرف تماشا بین اور تماشائی ہیں معلوم ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جس رات اسرائیل مصر پر حملے کر رہا تھا اس رات مصر کے فوجی شراب خانوں میں اور قہبہ گروں میں شرابیں پی کر زناکاری کر رہے تھے یہ وہ مجرمانہ تاریخ عالم عربی کی جس کے خلاف بحکم الہی دو ہزار گیارہ سے ایک جہاد ایک تحریک ایک مسلح تحریک شروع ہو گئی دو ہزار گیارہ سے وہ تحریک شروع ہوئی ہے جو اسی تحریک کی طرح ہے جو دو انیس سو تیس میں انیس سو اکتیس بتیس میں انیس سو سینتالیس اور اڑتالیس میں جو تحریک باہر کے قابضوں اور باہر کے باہر کے دشمنوں کے خلاف اٹھی تھی ہندوستان میں بھی جو تحریک چلتی رہی اٹھارہ سو تین سے اور پھر اٹھارہ سو ستر ستاون سے جس نے عمومی بغاوت کی شکل اختیار کی اور پھر جو جاری و ساری رہی یہاں سے تک کہ انیس سو سینتالیس میں اس ملک سے انگریزوں کو نکال باہر کیا گیا عالم عربی میں بھی یہ تحریک چلی اور بیرونی طاقت کو نکالا گیا لیکن بیرونی طاقتوں کے ایجنٹوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے اور ہر طرح کی ابلیسی اور شیطانی ایاری استعمال کر کے وہ جیل قائم کیے کہ جس میں ہر مومن ہر مسلمان شریعت کے مطالبہ کرنے والے ہر فرد حمیت کی جگہ طے کی گئی کہ جو بھی اللہ کی شریعت کا مطالبہ کرے گا وہ دہشت گرد شمار کیا جائے گا اور اس کو جیلوں کے حوالے کیا جائے گا حکومت لا دینی ہوگی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا براکش سے لے کر انڈونیشیا تک اور بالخصوص مراکش سے عراق تک یہی وہ صورتحال قائم تھی اور قوم لڑتی تھی تو انگریزوں اور فرانسیسیوں سے لیکن دو ہزار گیارہ سے اندر لڑائی شروع ہوئی ہے مومنوں اور منافقوں کی اب جو لڑائی ہے وہ ان سے ہے جو ایجنٹ ہیں جو ہمارے درمیان گھسپیٹیے ہیں آستین کے سانپ ہیں جو بستر میں چھپے ہوئے ڈنک مارنے والے بچھو ہیں اب یہ جنگ ان کے خلاف صاف ہو رہی ہے اس کو نئے نئے نام دیے جا رہے ہیں عالمی میڈیا اس کو دہشت گردی کہہ رہا ہے اور عالمی میڈیا کے جہاز بمباری کر کے معصوم انسانوں بچوں عورتوں بوڑھوں اسپتال کے مریضوں اور مسجد کے نمازیوں کے چتھڑے اڑا رہے ہیں جیسے دس لاکھ انسان کو افغانستان میں ختم کیا اور پندرہ لاکھ انسانوں کو عراق میں ختم کیا آج بھی وہی کارروائی ان غیرت مند اور حمیت رکھنے والے نو نوجوانوں کے خلاف لیبیا سے لے کر سیریا اور عراق اور یمن تک کی جا رہی ہے اس میں ظاہر ظاہر ہے ہے ہے ہے کہ کہ آپ کو انتظار کرنا صبر سے کام لینا اسرائیل کا خاتمہ ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات وجود میں آنے ہیں آپ بیت المقدس کا تحفظ کیسے کریں گے کیا تحفظ کسی جلسے سے ہوگا کیا کسی قرار سے ہوگا جس کو انیس سو اڑتالیس میں اسرائیل اسرائیلی مملکت کی حیثیت سے ظاہر کر دیا گیا اور جس کے مقابلے کے لیے شیخ احمد یاسین کی قیادت میں انیس سو ستاسی سے انتفاضے کے نام سے ایک تحریک اور ایک انقلاب شروع کیا گیا جس میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں جیلوں میں جا چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں کیا اس کی مدد کسی قرارداد سے ہوگی ہرگز نہیں اس کی مدد کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسرائیل جس نے لیگ آف نیشنز قائم کی تھی انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک جو پہلی جنگ عظیم یورپ میں بھڑکائی گئی تھی وہ سہیونیوں کی طرف سے بھڑکائی گئی تھی اور اس کا پورا فائدہ سہیونیوں نے حاصل کیا عالم اسلام کو تار تار کر کے رکھ دیا گیا ترکی کی کمر توڑ دی گئی اور عالم اسلام اسلام کے ممالک کفر کے نرغے میں آ گئے پھر دوبارہ انہی سہیونوں کی طرف سے انیس سو انتالیس سے لے کر چوالیس تک اور چوالیس سے بھی کچھ سلسلہ سینتالیس اڑتالیس تک جنگ عظیم ثانی کا جو چلتا رہا جس میں کروڑوں انسان یورپ کی سرزمین پر ذبح کر دیے گئے ظاہر ہے کہ یہ جنگ بھی ان کی طرف سے تھوپی گئی تھی جنہوں نے جرمنی کو ننگا بچہ کر دیا اس لیے کہ وہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھا اس کی رفاقت ان کے ساتھ تھی جو سب کے مشترک دشمن تھے اس لیے اسے بھی ذلیل کیا گیا اور پھر ایک نیا دور شروع ہوا جس میں یو این او اقبال کی زبان میں ابلیس کی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا جو اسی لیے قائم کی گئی ہے کہ اسرائیل کا تحفظ ہر حال میں کرنا ہے اور جب بھی کر تحفظ کو خطرہ لاحق ہوگا اگر یہ خطرہ افغانستان سے لاحق ہوگا تو بے دریغ حملہ کر کے ان کے لاکھوں انسانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے اگر یہ خطرہ عراق سے اٹھے گا تو پندرہ لاکھ انسانوں کو موت کی نیند سلا دینا بلکہ ان کے چتڑے اڑا دینا ہے اگر یہ خطرہ اب سیریا سے نمودار ہو رہا ہے تو سیریا کے اس سے بکرے کر کے اس کے جیتے جاگتے چمکتے دمکتے شہروں کو ملبوں میں تبدیل کر دینا ہے اگر یہ کہیں سے بھی طاقت اٹھ سکتی ہے تو اس کے خلاف میڈیا کا استعمال کرنا ہے اخبارات کا کرنا ہے میگزینز کا الیکٹرانک میڈیا کا اتنے زور و شور اور جاری اور چالاکی سے کرنا ہے کہ اچھے اچھے ملا اور صوفیوں کے دماغ بھی پتھرا جائیں اور اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کی عقلیں بیکار ہو جائیں اور وہ صحیح فیصلے کر نہ سکے ماضی سے کٹ کر حال کے دلدل میں انہیں پھنسا دیا جائے مستقبل ان کی آنکھوں سے محو کر دیا جائے اور نہ کوئی آئندہ کا نقشہ بنا سکے اور نہ ماضی کی عبرت سے کوئی فائدہ اٹھا سکے لوگوں سن لو لوگوں سن لو کہ ابلیس کی مجلس شورا کے فیصلے اس دنیا میں نافذ ہوتے رہے لیکن آج لیبیا کی سرزمین پر عراق اور سیریا کی سرزمین پر اور دنیا کے مختلف خطوں کی سرزمین پر اللہ کے ایسے غیور و باہمیت بندے اٹھے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا کو برخاست کر کے رہنا ہے جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت کی سب سے بڑی خطرناک ایار طاقت یعنی اسرائیل کا خاتمہ کر کے رہنا ہے اس لیے پورا منظر نامہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کا قائم ہو چکا ہے کہہ کہہ رہے رہے ہیں ہیں تجزیہ کار بول رہے ہیں حالات پر نگاہ رکھنے والے کہہ رہے ہیں دو جنگیں یورپ میں ہو گئی تیسری جنگ مڈل ایسٹ میں ہونی ہے اور کیونکہ مڈل ایسٹ ہی کا وہ خطہ ہے جس میں عیسیٰ مسیح کا نزول ہونا ہے جس میں دجال کا عروج ہونا ہے جس میں پلاننگ یہ ہے کہ مسجد اقسا کو دھماکوں سے اڑا کر ہے کل سلیمانی کی تعمیر ہونی ہے جو تخت سلطنت دجال ہوگا اور جس میں یہ طے ہے حضور کی حدیث ہے حدیث ہے ایران کے شہر اسفہان سے ست ستر ہزار یہودی دجال کی معیت رفاقت و مدد کے لیے اٹھیں گے یہ حضور کی صحیح حدیث ہے اور ستر کا لفظ کثرت کے لیے بولا گیا ہے اور ایرانی حضرات سے مجھے براہ راست یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سب سے بڑی آبادی یہودیوں کی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اس وقت اسفہان میں ہے شہر اسفان یہودی آبادی کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے تو گویا نگاہیں میری حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام کو بولتے ہوئے دیکھ رہی ہیں جیسے سورج کو نکلتا ہوا دیکھنے والے کو یقین ہوتا ہے ویسے مجھے یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام جو باتیں ارشاد فرمائی دنیا کا منظر نامہ ان باتوں کے وقوع پذیر ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے ایک تیسری جنگ عظیم کے لیے پوری فضا گرما گرم بنتی چلی جا رہی ہے اس لیے یاد رکھیے کہ سیریا سے یمن تک کا پورا خطہ دہکے گا سلگے گا شولے بھڑکیں گے اور یہ بات غیر متوقع نہیں ہے اس لیے آپ جو کش دامے درمے قدمے کر سکیں سب کچھ کریں آپ ہندوستان میں اسرائیل اور امریکہ کے مال کا کمپنیز کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے کیوں نہیں کرتے آپ کے ہر ہر ہوٹل میں آپ کے ہر ہر مشروب کی دکان میں پیپسی کولا بک رہا ہے امریکن کمپنی کے سامان کا بائیکاٹ آپ اپنی پیاس اور اپنے مشروب کی چاہت کی بنیاد پر کرنے کے لیے تیار نہیں آپ پر واجب ہے فرض ہے کہ جو مال بھی اسرائیل میں بنے گا امریکہ میں بنے گا یورپین کنٹریز میں بنے گا میں اس ملک میں تحریک آزادی کی چل رہی تھی تو انگریزوں کے کپڑوں کو آگ لگائی جا رہی تھی اور ملازمتوں کو چھوڑ کر ہندوستان کا ململ و کھدر پہنا جا رہا تھا ایسی اے رام پور جیالے اور غیرت مند مسلمانوں یہاں بیٹھ کے طے کرو کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا استعمال کر کے دنیا کے اس جادوئی فتنے اور دنیا کی اشیاریوں کا کلا کما کر دیں گے جو ہمارے ہاتھ میں امکانات ہیں انہیں استعمال کریں گے معاشی طور پر ہم نہ صرف یہ کہ اپنے شہر میں ایسی تمام منتوجات کا بائی کاٹ کریں گے بلکہ پورے ملک میں یہ صدا لگا دیں گے گے ہر ہر غیرت مند کو للکاریں باہمیت انسان سے کہیں گے کہ او غیرت مند مسلمان او غیرت مند انسان کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اسرائیل جو مظالم کر رہا ہے اور جو اس کے ساتھ ملنے والے ملا ممالک اور اربوں کے ایجنٹ حکمراں جو اسرائیل کی جوتیوں کے تلوے چاٹتے ہیں اور جو اسلامی نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جنہوں نے مصر کے مجرم کو فوجی ناپاک ٹولے کے مجرم لیڈر کو جس پر احسان جناب ڈاکٹر مرسی نے کیا جو اللہ کے ایک نیک اور سالے اور جالے بندے اور اس امت کے فرزند جنہوں نے اسرائیل اسرائیل کے دانت کھٹے کرنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے شام میں جہاد برپا کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے خلاف دنیا باؤلی ہو گئی دنیا کے کتے لگے لگے بھموڑنے ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور جو حکومت مصر میں آئی آج وہ اسرائیل کی غلام ایک کمینی زلیل نکمی ایک ایسی برباد شدہ برباد کل حکومت ہے کہ شاید عالم عربی کی تاریخ میں اتنی اتنی کمی نہ حکومت نہیں آئی ہوگی اور افسوس ہے کہ سعودی عرب کے شاہ عبداللہ جو دنیا سے جا چکے اور ان کے دور کی حکومت نے اس مجرم سیسی کی مدد کی اور مصر کے مکار مادہ پرس دشمنوں کے ایجنٹ مفتی علی جمعہ نے اس کے حق میں فتوے دیے اور شیخ الازہر بھی اس کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا یہ وہ صورتحال نفاق کی ہے جس نفاق کے پردوں کو کھول دینا ہے اور جس نفاق کے مجرم مجرموں کے کت کو تشتزبوم کر دینا ہے اور ایسے ملوں اور ایسے صوفیوں اور ایسے مفتیوں جو سرکار کی جوتیوں میں رہتے ہیں ان کے کپڑے الٹ دینے ہیں انہیں ننگا کر کے دکھا دینا ہے کہ تم جاتے ہو جہنمیوں کے ساتھ تو جاؤ ہم ساتھ ہیں اسلامیان عالم کے ساتھ ہم ملت اسلامیہ کے ساتھ ہیں ہم رسول عربی کے ساتھ ہیں ابو ابو بکر عمر کے ساتھ ہیں ہم عثمان و علی کے ساتھ ہیں ہم صحاب رسول کے ساتھ ہیں ہم امت کے مجددین و مسلمین کے ساتھ ہیں ہم وحدت امت کے ساتھ ہم وحدت دین کے ساتھ ہیں یہ صدا تم لگا سکتے ہو ایک فیصلہ کرو رامپور کی سرزمین پر وہی لوگ نہیں رہتے جو رامپور کی مٹی سے چمٹے ہوئے رامپور کے لوگ امریکہ میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہیں اور عرب میں بھی ہیں اور آج دنیا کے ہر خطے کے لوگ عالمی بنے ہوئے اور عالم پورا کا پورا ایک ولیج ایک گھر ایک کمرہ بن گیا ہے اس لیے بات پہنچانا مشکل نہیں اور جواب دینا مشکل نہیں اور تحریک چلانا مشکل نہیں اس لیے رامپور سے ایک ایسی تحریک برپا کرو جو مسجد مسجد اقسا کی آزادی بلکہ فلسطین کی آزادی کی تحریک ہو اور اس کے لیے زبان سے قلم سے عقل سے فکر سے تکنیک سے جو بھی کر سکتے ہو کرو اور کل سے یاد رکھو اسرائیل اور امریکہ کے پروڈکٹ کا جو بھی استعمال کرے ایک مثال کے طور پر پیپسی کولا کو کہتا ہوں جو استعمال کرے اس کا بائی کاٹ کرو اس کو دشمن کا ایجنٹ سمجھو اس کو سمجھو کہ وہ پیسے دے رہا ہے کہ اسرائیل یہ پیسے لے کر خنجر خرید کے کسی فلسطینی کی پیٹ میں گھوپ دے ایسے بےغیرتوں کو ملت سے الگ کر دینا چاہیے اور تحریک طاقتور طریقے پہ چلانی چاہیے میں بہت بہت ہی شکر گزار ہوں اس رامپور کی سرزمین کے اس غیور مفتی کا کہ جس نے یہ اجلاس مسجد اقسا کی خاطر کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ وقت کی پکار ہے وقت کی صدا ہے یہ یہ احرار اور آزاد انسانوں کی للکار ہے اور اس کو پہنچنا چاہیے ہر جگہ پہنچنا چاہیے یہ صدا اسرائیل سے ٹکرائے یہ صدا القدس پہنچے یہ صدا دنیا کے ایک ایک ملک میں پہنچے اور یہی اسی اسٹیج سے میں کہتا ہوں کہ مرسی اور حضرت استاذ قرضاوی اور شیخ مرشد اخوان اور ان کے علاوہ جن کے بارے میں مصر کی زلیل کمینہ ملیج گندی عدالت کے قاضیوں نے مجرموں نے فرونوں کے ایجنٹوں نے بچوں نے جو فیصلے کیے ہیں کہ ان کو ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پہ چڑھا دیا جائے ان فیصلوں کو ہم لوگ ٹھکراتے ہیں ان پر تھوکتے ہیں اور ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ فرعون کے رزیلوں اور کمینوں کے فیصلے ہیں پوری امت ہندیہ ان فیصلوں کو رونتی ہے اور پوری امت اسلامیہ دنیا کے ہر ملک میں ان فیصلوں کے خلاف ہے ہے ہو سکتا ہے فرون کو مہلت ملی اس نے بے شمار اس بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا پھر اللہ نے ڈبویا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہت سے اسلامیوں کو زبا کر دے کتنے لوگ میدان رابعہ میں مارے گئے کتنے لوگ میدان محمود میں مارے گئے دس ہزار انسانوں کا قاتل و مجرم سیسی اور ہزارہ ہزار انسانوں کو جیلوں میں ٹ والا یہ ڈکے تو مجرم آج زندہ کیسے ہے یہ امت نے کیسے برداشت کیا ظاہر کہ امت آج وقت کے کے ایک فرعون مقابلے کے لیے اٹھا چاہتی ہے اور عالم عالم عربی اسلامی کے جو لوگ خوب سن لیجئے جو حکومتیں ابھی بھی حکومت مصر کا ساتھ دے رہی ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں وہ مجرم حکومتیں ہیں وہ ایجنٹ اسرائیل کی ہیں وہ ایجنٹ ہیں ان ظالم اور باطل طاقتوں کی جو ہمیشہ مسلم دشمن اور اسلام دشمن رہے سیریا ہو یا عراق جو لوگ حکمرانوں کے ٹولوں اور مجرموں کی مدد کر رہے ہیں خدا کی قسم مجرم ہے یہ حکومتیں مجرم حکومتیں ہیں ہزاروں کو انہوں نے جیلوں میں تباہ کیا ٹارچر کر کر کے ان کی جانیں لے لی اس میں نہ بچوں کو چھوڑا نہ جوانوں کو نہ عورتوں کو نہ بوڑھوں کو یہ سب مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے جی کیے جانے کے قابل اور قابل گردن زدنی ہے یہی عقیدہ پوری ملت کا ہے اور پوری ملت کو اس عقیدے پر مضبوطی سے جمنا چاہیے دشمن جس کے مخالف ہے تم اس کے دوست بن جاؤ اور دشمن جس کے دوست ہیں تم اس کے دشمن بن جاؤ یہی حق کی پہچان ہے اللہ ہم کو حق کی معرفت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین